اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو جو چاہے آمان لائے اور جو چاہے کفر کرے بے شک ہم نیز الموہے کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی اور اگر پان کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پان سے کہ چرخ دے کھولتے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بے وندے گا کیا ہی برا پیا ہے اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ